ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا آپ نے موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں نبی نے کہا بہت ممکن ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور بچوں سے دور کر دیا گیا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان کی تھوڑی تعداد کے علاوہ سب نے پیٹھ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اسرائیل کے لوگ موسا علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک اہل توحید و استقامت رہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ توحید کی راہ سے بھٹک گئے اور بتوں کی پرستش شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امالقہ کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ان کی بہت بڑی تعداد کو قتل کیا اور بہتوں کو پابند سلاسل کر دیا اور اس تابوت کو ان سے چھین لیا جس میں وہ احکام تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو کوہ طور پر دیے تھے نیز اس میں تورات کا نسخہ اور موس و ہارون اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے آثار تھے کہا جاتا ہے کہ اس میں موسا علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی بنی اسرائیل جب اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے جاتے تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے تھے جس سے ان کو سکون و قرار ملتا تھا اور فتح نصیب ہوتی تھی علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے صحیح اور ثابت شدہ آثار کے ذریعے تبرک حاصل کرنا جائز ہے جیسے نبی کا امامہ اس کا کرتا اور اس کا جوتا وغیرہ امالقہ نے وہ تابوت بھی چھین لیا اس کے بعد ذلت و رسوائی ان کی قسمت بنی رہی یہاں تک کہ ان میں سمویل نبی پیدا ہوئے اور انہیں توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کی زیر قیادت امالقہ سے جہاد کریں اور اپنی زمین اور تابوت اور تورات وغیرہ ان سے واپس لیں آیت دو سو چھیالیس سے لے کر آیت دو سو اکیاون تک اسی عہد بنی اسرائیل کا ذکر ہے سمویل نبی نے جس نوجوان کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اس کا نام تالوت تھا وہ بنی اسرائیل کے اس خاندان سے نہیں تھا جس میں اب تک بادشاہت چلی آ رہی تھی لیکن وہ ایک قوی الجسم اور خوبصورت نوجوان تھا اور جسے اللہ نے علم و بصیرت سے نوازا تھا اور جالوت امالکا کی فوج میں ایک مشہور پہلوان اور اس کا کمانڈر تھا جس پر امالکا کو بڑا ناز تھا اس واقعے کے ذکر سے مقصود مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارنا ہے کہ بادشاہ تالود جب جنگ کے لیے نکلا تو جن لوگوں نے صبر و استقامت سے کام لیا ان کو اللہ نے دنیا و آخرت میں عزت دی اور جنہوں نے بزدلی دکھائی اور راہ فرار اختیار کیا ان کی دنیا خراب ہوئی اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کیا آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں جب بنی اسرائیل کے اہل فکر نے جہاد کا ارادہ کر لیا تو اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہمارے درمیان کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب لوگ اس کی اعتعاد پر متفق ہو جائیں سمویل نبی ڈرے کہ شاید یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ نہ کر سکیں گے تو انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنا وطن واپس لینے کے لیے ضرور جہاد کریں گے